الباب السادس والخمسون ومئة باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر نماز جنازہ میں نمازیوں کا زیادہ ہونا نیز تین یا اس سے زیادہ صفیں بنانا مستحب ہے عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان میت پر مسلمانوں کا ایک گروہ نماز پڑھے جن کی تعداد سو تک پہنچتی ہو سب میت کی بخشش کی سفارش کریں تو اس کے بارے میں ان کی سفارش قبول ہوگی مسلم وعن ابن عباس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان آدمی مر جائے اور اس کے جنازے پر ایسے چالیس آدمی نماز پڑھیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں تو اللہ تعالی میت کے حق میں ان کی مغفرت کی سفارش قبول فرماتا ہے مسلم وعن مرثد بن بن عبد الله الله اليزني قال كان مالك رضي عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت مرسد بن عبداللہ یزنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن رضی اللہ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھنے لگتے اور لوگوں کا مجمع تھوڑا سمجھتے تو لوگوں کو تین صفوں میں تقسیم کر دیتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر تین صفیں نماز پڑھیں تو اس نے جنت واجب کر لی اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے امام ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے